جناب عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو آدمی اور تھے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایک آدمی ہماری برادری کا تھا اور دوسرا میرا خیال ہے بنو اسد سے تھا ان دونوں کو حضرت علی نے ایک جانب روانہ کیا اور کہا کہ تم دونوں توانا اور طاقتور ہو لہذا اپنے دین کا فرض ادا کرنے میں خوب ہمت دکھانا پھر کھڑے ہوئے اور بیت الخلا میں چلے گئے پھر نکلے اور پانی منگوایا ایک چلو لیا اور اسے اپنا ہاتھ منہ دھویا اور قرآن پڑھنے لگ گئے حاضرین نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے اور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے اور آپ کے لیے کوئی چیز قرآن پڑھنے سے مانے نہ ہوتی تھی اللہ یہ کہ جنابت سے ہوں سننے ابو تابوت حدیث نمبر دو سو انتیس